اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت مصنف ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی آڈیو بک میں مکتب اسلام یہاں خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے پیش لفظ مسلمانوں کی طرف سے دوسرے انسانوں کے سامنے جب اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو بعض لوگ اسے یہ تاثر لیتے ہیں کہ ایک مخصوص فکر و نظریہ کے حاملین اور ایک مخصوص مذہب کے ماننے والے اپنا غلبہ چاہتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کو اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی تعداد بڑھانے اور اپنا اثر و اقتدار قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں یہ تأثر ان میں اسلام کی طرف کوئی کشش نہیں پیدا کرتا اور وہ اپنے اندرون میں اس کی جانب کوئی میلان نہیں محسوس کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بے شمار مذاہب کی طرح اسلام ایک مذہب ہے اور جب کسی مذہب کو اختیار کرنا یا نہ کرنا انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے تو اسلام ہی کیوں وہ جس دھرم کو چاہے اپنا لے اور جو عقیدہ بھی چاہے قبول کر لے یہ بات حقیقت سے پرے ہے اور اسلام کی حقیقی روح سے ناواقفیت پر دلالت کرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے جسے اس نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا اس خدمت کے لیے اس نے انسانوں ہی میں سے کچھ برگزیدہ ہستیوں کو منتخب کیا تھا اور انہیں اپنا پیغام بر بنایا تھا انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں اللہ کے یہ رسول ہر ہر ہر زمانے اور اور قوم میں آئے ایک نے ایک ہی چیز کی تعلیم دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں صرف اسی کی عبادت کرو صرف اسی کے احکام کی پیروی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ہر قوم کے کچھ افراد نے اپنے نبی کی اس دعوت کو قبول کیا اور کچھ نے رد کر دیا جن لوگوں نے قبول کیا ان میں بھی بعد میں انحرافات در آئے اور انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی میں نبی کی حقیقی تعلیم تحریفات کر دی اور مختلف خود ساختہ مذاہب فرقے اور گروہ بنا لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقفے وقفے سے اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا یہاں تک کہ سب سے آخر میں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شکل میں جو دین پیش کیا وہ کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ گزشتہ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات ہی کا تسلسل ہے قرآن گزشتہ مذہبی کتابوں کی صحیح تعلیمات کی تصدیق کرتا اور بعد میں ان میں پیدا کرتی جانے والی تحریفات کی اصلاح کرتا ہے اس طرح اب وہ اللہ کی حقیقی تعلیمات اور احکام جاننے کا واحد معتبر اور مستند ذریعہ ہے اسلام کا تعارف اگر اللہ کے بندو اور خاص طور پر مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے سامنے اس انداز سے کرایا جائے تو ان کا تأثر اس تأثر سے بالکل مختلف ہوگا جس کا تذکرہ اوپر کی سطور میں کیا گیا ہے وہ اس کے پیغام میں اپنائیت محسوس کریں گے اور ان کے دل اس کی طرف کھینچیں گے وہ محسوس کریں گے کہ یہ تو ان کا اپنا دین اور ان کی متائے گمشدہ ہے زیر نظر کتاب میں اسی موضوع پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے یہ گفتگو اگرچہ تمام مذہبی گروہوں کے پس منظر میں ہے لیکن اس کا فوکس یہود و نظارہ پر ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں عموماً انہی کو مخاطب بنایا گیا ہے زمانے نزول قرآن میں اگرچہ دیگر مذہبی گروہ بھی موجود تھے قرآن نے ان میں سے سائبین اور مجوس کے نام لیے ہیں لیکن اہل ایمان کے ربط میں عموماً یہود و نصارہ ہی تھے اور وہی اسلام قرآن اور پیغمبر پر اعتراضات کر رہے تھے اس مطالعہ میں قرآن کریم کو بنیاد بنایا گیا ہے اور آیات قرآنی کی تشریح میں قدیم و جدید کتب تفسیر سے فائدہ اٹھایا گیا ہے کہیں کہیں تائید میں بائبل کے حوالے بھی پیش کیے گئے ہیں آیات کا ترجمہ عموماً مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن سے لیا گیا ہے اس مطالعے سے وہ بنیادی نکات نمایاں ہوتے ہیں جنہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے سامنے رکھنا چاہیے راہ دعوت میں کام کرنے والے اگر دیگر اہل مذاہب سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں ملحوظ رکھیں تو امید ہے کہ ان کی گفتگو مؤثر اور نتیجہ خیز ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا فائدہ عام کرے اور اس کے اجر سے نوازے آمین ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ محمد رضی الاسلام ندوی اہل مذہب کو قرآن کی دعوت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں آباد کرتے وقت ان کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر دی اور کائنات کی تمام قوتوں کو ان کی خدمت میں لگا دیا چنانچہ ان کے اعضاء و جوارے ان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں نباتات و حیوانات ان کی غذائی اور دیگر ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں چاند سورج ستارے پہاڑ دریا اور دیگر مظاہر نظام کائنات میں توازن قائم کیے ہوئے ہیں ہوا پانی روشنی وغیرہ سے ان کی زندگی کا تسلسل قائم ہے ان مادی ضروریات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی روحانی ضرورت کی تقبیل سے غافل نہیں رہا ہے اس نے ابتدا ہی سے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے کہ انسانوں کو معلوم ہو کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اور دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے انہیں پیدا کرنے والا کون ہے اور ان سے کیا چاہتا ہے دنیا میں انہیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس نے ابتدائی میں انہیں تاکید کر دی تھی کہ اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى تبع فلا خوف عليهم ولا هم هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون البقرة ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کی بیست ابتدا میں تمام انسان راہ راست پر قائم تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا تھا اس پر عمل پیرا تھے اس کے عوامر کو بجا لاتے اور اس کی مہنیات سے بچتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ان میں انحراب آنے لگا نفسانی خواہشات سر اٹھانے لگے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو وہ فراموش کرنے لگے اور سیدھے راستے سے ادھر ادھر بھٹکنے لگے اس وقت ان کے درمیان اتحاد و اتفاق باقی نہ رہ سکا کچھ لوگ سیدھی راہ پر قائم رہے اور کچھ لوگ غلط راہوں پر جا پڑے اس حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا سورہ یونس ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا اس آیت میں لوگوں کے ایک امت ہونے کی بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتداء میں راہ حق پر قائم اور ہدایت یافتہ تھے کلہم علی شریعت من الحق کانو علی الہدہ جمیعہ بعد میں ان میں اختلاف برپا ہوا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے زمانوں میں تمام لوگ راہ حق پر قائم نہ رہ سکے بعض لوگوں میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو گئی انہوں نے مختلف مظاہر کائنات کو خدائی میں شریک کر لیا سورج چاند ستاروں درختوں جانوروں اور دریاؤں وغیرہ کی پرستش شروع کر دی مٹی پتھر کے بت بنا کر انہیں پوجنے لگے انسانی آبادی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی اور مختلف قوم وجود میں آ گئی ان قوموں کے مذاہب جدا جدا ہو گئے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے قانون کو فراموش کر کے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی جاہلانہ رسم ایجاد کر لی گئی اور انہیں حقیقی دین سمجھا جانے لگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فاعبدوا یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس تم میری عبادت کرو مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے ساتھ اپنی روشن تعلیمات بھی بھیجی تاکہ لوگوں کے درمیان حق اور باطل صحیح اور غلط کھل کر سامنے سامنے آ جائے ان ان نے کے اللہ کا پیغام پیش کیا ایک خدا کی کی پرستش دعوت دی شرک و بت پرستی سے روکا صاف الفاظ میں انہیں آگاہ کیا کہ کن کاموں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض کن کاموں پر وہ انہیں اپنے اجر و انعام سے نوازے گا اور کون سے کام اس کے غیظ و غضب کو بھڑکاتے ہیں اس طرح پیغمبروں اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ ہو گیا اور حق و باطل میں امتیاز قائم ہو گیا قرآن کہتا ہے كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه البقرة ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے اس آیت میں انبیاء کے لیے مبشرین بشارت دینے والے اور منہ ڈرانے والے کے الفاظ آئے ہیں مبشرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور اس کے حکموں پر چلنے والوں کو بے پایا اجر و انعام اور اچھے ٹھکانے کی خوشخبری دیتے تھے اور مودرین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور کفر کی روش اختیار کرنے والوں کو وہ سخت سزا زبردست باز پرس اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جانے سے ڈراتے تھے یہ اوساف جو انبیاء کرام کے فریض منصبی اور مقصد بیعصد کی وضاحت کرتے ہیں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیے گئے ہیں صورت الانام میں ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ الرُّوم اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرح بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قوموں کے پاس بینات لے کر گئے بینہ واضح دلیل کو کہتے ہیں عقلی ہو یا حصی اس کا اطلاق انبیاء کو دیے جانے والے معجزات پر بھی کیا گیا ہے اور ان کے ذریعے انسانوں کو بھیجی جانے والی ہدایات اور تعلیمات پر بھی انبیاء تمام قوموں میں بھیجے گئے انسانی آبادی دنیا میں جہاں جہاں پھیلی اور جو جو اس میں گمراہی عام ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا سامان کیا چنانچہ اس نے اپنے بندو کو صحیح تعلیمات اور واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا یہ انبیاء تمام قوموں میں مبوس کیے گئے قرآن میں صرف بڑی بڑی چند قوموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں جن سے اہل عرب واقف تھے اور ان کے پاس بھیجے جانے والے پیغمبروں اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی سراحت کر دی گئی ہے کہ یہ ہادی و رہنما اور بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہر قوم میں بھیجے گئے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے انما انت ولکل قوم الرعد تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے سورہ فاتر میں کہا گیا ہے انا ارسلناك بالحق بشيرا ونظيرا وان من امه الا خلا فيها نظير فاتح ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو ایک اور جگہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے خبر دی گئی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِعِ الْأَوَّلِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی خطہ زمین کے انسانوں کو اس حال میں نہ رہنے دیا کہ ان تک اس کی ہدایت نہ پہنچی ہو اور وہ اس کی روشن تعلیمات سے فیضیاب نہ ہوئے ہو مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کی ایک غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے لکھا ہے یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے نبی مبوس نہ فرمائے ہو الرعد الحج النحر الشعرہ مگر اس سلسلے میں دو باتیں سمجھ لینی چاہیے تاکہ غلط فہمی نہ ہو اول یہ کہ ایک نبی کی تبلیغ جہاں جہاں پہنچ سکتی ہو وہاں کے لیے وہی نبی کافی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر بستی اور ہر ہر قوم میں الگ الگ ہی انبیاء بھیجے جائے دوم یہ کہ ایک نبی کی دعوت و ہدایت کے آثار اور اس کی رہنمائی کے نقوش قدم اور اس کی رہنمائی کے نقوش قدم جب تک محفوظ رہے اس وقت تک کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے یہ لازم نہیں کہ ہر نسل اور ہر پشت کے لیے الگ نبی بھیجا جائے جملہ انبیاء ایک ہی دین کے علمبردار تھے ساتھ ہی قرآن ایک دوسری حقیقت کو بھی واشگاف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں اور خطوں میں اور مختلف قوموں میں جتنے بھی انبیاء بھیجے سب ایک ہی دین کے علمبردار تھے اور سب کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی ہر نبی کو اسی چیز کی وہی کی گئی تھی کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والا اور انسانوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اس لیے وہی اس چیز کا مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور ہر نبی نے اپنی قوم سے اسی چیز کا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ انہ لا الہ الا انا فعبدون الانبیاء ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ التَّاغُوتِ النَّهَلَ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور تاغت کی بندگی سے بچو اس آیت میں انبیاء کی بنیادی دعوت جس کا انہوں نے اپنی قوموں سے مطالبہ کیا تھا یہ قرار دی گئی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت کی بندگی سے بچو عربی زبان میں تاغوت کا مادہ سے ہے اس کا معنی ہے حد سے آگے بڑھنا سرکشی کرنا تاغوت میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کی اللہ واحد کو چھوڑ کر پرستش کی جائے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے ای اترکو کل معبود دون اللہ کالشیطان والکاہن والصنم وکل من دعا الى الظلال یعنی اللہ کے علاوہ ہر معبود کو چھوڑ دو جیسے شیطان کاہن بت اور ہر وہ چیز جو گمراہی کی طرف لے جائے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اجتنبو عبادہ ما تعبدون من دون اللہ فسمم الکل تاغوتا اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو سب کی عبادت ترک کر دو اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو تاغوت کہا گیا ہے علامہ ابن کثیر نے ان آیات کی تشریح میں لکھا ہے وبعث في كل أمة أي في كل قرن طائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله الله ختمهم بمحمد صلى عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارك والمغارب اللہ نے ہر زمانے میں اور لوگوں کے ہر گروہ کے پاس ایک رسول بھیجا یہ سب اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے روکتے تھے سب سے پہلے بنو آدم میں قوم نوح میں شرک پھیلا اس وقت اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو ان کے کے پاس پاس بھیجا بھیجا وہ پہلے رسول تھے جنہیں اللہ نے اہل زمین تھا اس کے بعد وہ برابر لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیجتا رہا یہاں تک کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ کر دیا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روئے زمین کے تمام انسانوں اور جنات کے لیے عام تھی قرآن میں مختلف قوموں کے احوال اور ان کی طرف بھیجے جانے والے پیغمبروں کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے اس ضمن میں ان کی دعوت بھی زیر بحث آئی ہے ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے ایک ہی چیز کا مطالبہ کیا صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے احکام سے سرتابی نہ کرو صورت العراف اور سورہ میں قوم نوح عاد سمود اور مدین وغیرہ کا تذکرہ ہے ہر قوم سے اس کے پیغمبر نے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر اللہ اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے ان قوموں کا تذکرہ سورت الشعراء میں بھی ہے وہ ہر نبی کی دعوت ان الفاظ میں مذکور ہے الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون الشعراء کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو انبیاء کی مشترک دعوت تمام انبیاء کی دعوت میں اشتراک پایا جاتا ہے اور وہ ایک ہی مشن کے حامل تھے اس کا اظہار صورت الشعراء کی اس آیت سے بھی ہوتا ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی الشرع اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جس سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وہی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ہم نے جو دین تمہاری طرف وہی کیا ہے اس کے ساتھ دوسرے پیغمبروں کو بھی بھیجا تھا حضرت علیہ السلام سب سے پہلے صاحب شریعت رسول ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیے گئے جو علی العظم رسولوں میں سے تھے ان رسولوں کا یکجا تذکرہ سورة الاحزاب آیت نمبر سات میں بھی ہوا ہے یہ تمام رسول جو دین لے کر آئے تھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے ان آیت میں خاص طور سے مذکورہ رسولوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ وہ اصحاب شرائع ہیں یا ان پر ایمان لانے والوں کی بڑی جمعیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست اہل مصر کی طرف ہوئی تھی اس زمانے میں مصر پر جو خاندان حکمرانی کر رہا تھا اس کا سربراہ فرعون کہلاتا تھا بنی اسرائیل جن کے آبا و اجداد کئی سو سال قبل مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے مقامی آبادی جو قبطی کہلاتی تھی اس کے ظلم و ستم کا شکار تھے فراؤن اس کے درباری اور حکومتی اہلکار بلکہ پوری قبطی قوم بنی اسرائیل کے در پہ آزار رہتی تھی انہیں ذلیل و رسوا کرتی اور ان سے بیگار کام لیتی تھی ظلم کا سلسلہ دراز ہوا تو ان کی آبادی کو محدود کرنے کے لیے اسرائیلی نو مولود بچوں کو قتل کیا جانے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر فراؤن کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے اس اس کے دربار میں پہنچ کر سے مطالبہ کیا کہ اب وہ بنی اسرائیل پر ظلم ڈہانا بند کرے اور انہیں اپنے پنجے استبداد سے نجات دے دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واحد ایجنڈا تھا ان کی دعوت کی جو تفصیلات قرآن کریم نے ذکر کی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہ تمام بنیادی نکات موجود تھے جو دیگر انبیاء کی دعوت میں پائے جاتے تھے تاہا میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے بنی اسرائیل کی غلو خلاصی کا مطالبہ کیا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں تیرے رب کا جو حقیقت میں پوری کائنات کا رب ہے فرستادہ ہوں اس کی طرف سے جو کلمہ حق لے کر آیا ہوں اسے قبول کر لو ورنہ اس کے عذاب کا شکار ہو جاؤ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا إِنَّا رَبِّكَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَا قَدْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن وَالسَّلَامُ عَلَى عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ مَنْ كَذَّبَ سورة طاہا جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ مو موڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت پر ان کے اور فراؤن کے درمیان رب کے بارے میں مکالمہ ہوتا ہے آگے کی آیات میں اسے بھی بیان کیا گیا ہے فرعون پوچھتا ہے کہ تم کس رب کی بات کر رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید وضاحت کرتے ہیں قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هُدَى ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَعْلُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى سُرِطَهَا فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہے ان کی پھر کیا حالت تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر فرعون کے سوال کہ پھر گزشتہ نسلوں کا کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب کے درمیان کیا ربط ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فیرون کے سوال کا مقصد سامعین کے اور ان کے توسط سے پوری قوم کے دلوں میں تعصب کی آگ بھرکانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب نے اس کے سارے زہریلے دان توڑ دیے کہ وہ لوگ جیسے کچھ بھی تھے اپنا کام کر کے خدا کے ہاں جا چکے ہیں ان کی ایک ایک حرکت اور اس کے محرکات کا خدا جانتا ہے ان سے جو کچھ بھی معاملہ خدا کو کرنا ہے اس کو وہی جانتا ہے صورت و شعرا میں ہے کہ دربار فرعون میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا رسول رب العالمین ہم کو رب العالمین نے بھیجا ہے تو فرعون اور ان کے درمیان رب العالمین کے بارے میں یہ مکالمہ ہوا قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون سورة الشورى فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اگر تم یقین لانے والے ہو فراؤن نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آب و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں فراؤن نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں موسا علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہو ایک جگہ یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو فراؤن کے پاس بھیجتے وقت انہیں حکم دیا گیا کہ اسے پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرے اور اللہ کی معاشرت کے برے انجام سے ڈرائے فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى النازيات فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں اور حکومت کے کارندوں کو مخاطب کرنے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ پوری قوم فراؤن سے بھی خطاب کیا اور اسے اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے سرکشی اور ظلم و زیادتی سے باز آنے اور سلامت روی اختیار کرنے کی تلقین کی ان کی دعوت کا خلاصہ قرآن نے چند الفاظ میں یوں بیان کیا ہے ان ادو عباد اللہ انی لکم رسول امین کہ میرا حق ادا کرو اللہ کے بندو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کروں میں تمہارے سامنے سری سنت پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ چند مختصر جملے ہیں جو قوم فرعون کے سامنے ان کے معزز رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے انہوں نے ان سے کلی قبولیت کامل ادا اور مکمل خود سپردگی کا مطالبہ کیا تھا مکمل خود سپردگی اللہ کے لیے جس کے وہ بندے ہیں اور بندو کے یہ شایع نشان نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے خود سری کرے یہ اللہ کی دعوت ہے جسے رسول ان کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس چیز کی دلیل بھی پیش کر رہا ہے کہ وہ ان کی طرف اللہ کا رسول ہے ایسی قوی دلیل اور روشن سنت جسے لوگوں کے دل تسلیم کر لے اس موقع پر وہ اپنے رب کی بنا لیتا ہے اس سے کہ لوگ اس پر ظلم و زیادتی کریں اس سے کہ لوگ اس پر ظلم و زیادتی کریں اور اگر وہ ایمان لائے تو ان سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے اور ان سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہ رکھے انصاف اور صلح جوئی کی انتہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بنی اسرائیل میں جب بگاڑ آ گیا اور وہ عقائد و اعمال کی بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس فرمایا انہوں نے بھی ٹھیک وہی دعوت پیش کی جو ان سے پہلے آنے والے انبیاء پیش کرتے رہے تھے کہ اللہ میرا اور تمہارا بلکہ تمام انسانوں کا رب ہے اس لیے تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے قرآن نے ان کی دعوت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْزَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ان هذا اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی اسی کی تم عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبوس ہوئے اس وقت بنی اسرائیل کے درمیان ان کی کی مذہبی کتاب تورات موجود تھی اگرچہ اس بہت سی تعلیمات کے دست برد سے ضائع یا مسخ ہو گئی تھی لیکن پھر بھی بہت کچھ اپنی حقیقی صورت میں موجود تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی اور اس کے ساتھ ان کے سامنے انجیل کی شکل میں اللہ کی کتاب پیش کی جس میں ان کے لیے ہدایت و نصیحت کا وافر سامان موجود تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّورَاتِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًا وَنُورٍ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّورَاتِ وَهُدًا وَمَوْعِزَةً لِلْمُتَّقِينَ المائدہ پھر ہم نے ان کے بعد مریم کے بیٹی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی مذہبی صحف کی مشترک تعلیمات اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے جو پیغمبر بھیجے ان پر وہی کے ذریعے اپنی تعلیمات بھی نازل کی ان تعلیمات میں اشتراک پایا جاتا ہے تمام انبیاء ایک ہی دین کے علمبردار تھے ان کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی اس لیے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے ان کو تعلیمات و ہدایات دینے والی ایک ہی ذات تھی پھر ان میں کیوں کر اختلاف اور تناقض ہو سکتا ہے قرآن کریم میں دو مقامات پر بعض بنیادی تعلیمات بیان کر کے سراحت کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ان کا تذکرہ تھا صورت النجم میں ہے ام لم ينبأ بها في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى النَّجْم کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے اور یہ کہ اس کی سعی دیکھی جائے گی پھر اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی ان آیات سے درج ذیل اصول مستمت ہوتے ہیں نمبر ایک ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے نمبر دو ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی اللہ یہ کہ اس فعل کے صدور میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو نمبر تین کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے نمبر چار ہر شخص جو کچھ پائے گا اپنے عمل کا پھل پائے گا نمبر پانچ ایک شخص کے عمل کا پھل دوسرا نہیں پا سکتا اللہ یہ کہ اس عمل میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو نمبر چھ کوئی شخص صحیح و عمل کے بغیر کچھ نہیں پا سکتا نمبر سات لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال آخرت میں ہوگی اور وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے پھر اس کے مطابق اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی آیات بالا میں جن بنیادی تعلیمات کا تذکرہ ہے قرآن میں مختلف مقامات پر بار بار ان کا ذکر ہوا ہے خود آیت کا ٹکڑا لا اخرى دیگر چار مقامات پر آیا ہے قرآن سراحت کرتا ہے کہ یہ تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی پائی جاتی تھی صحف موسیٰ علیہ السلام سے مراد تورات ہے رہے صحف ابراہیم تو دنیا میں ان کا کہیں وجود نہیں ہے اور یہود و نصارہ کی مذہبی کتب میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا ہے ممکن ہے کہ حوادث زمانہ کی نظر ہو چکے ہو مولانا امین احسن اصلاحی کا خیال ہے کہ اصطلاحی مفہوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی صحیفہ نہیں تھا ان کی تعلیمات زبانی تھی بعد میں جب تورات مرتب ہوئی تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور ان کی تعلیمات بھی جمع کر دی گئی اس وجہ سے اگر صحف ابراہیم سے وہ صحیف مراد دیے جائے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات مذکور ہے تو یہ نسبت بالکل صحیح ہوگی صحف ابراہیم و موسا علیہ السلام کا حوالہ دوسری جگہ صورت العلیٰ میں آیا ہے قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسا فلا پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں ان آیات میں آخرت کی زندگی ہی کو اصل زندگی قرار دیا گیا ہے اور ایمان اور اعمال صالحہ کو اخروی کامیابی کی بنیاد بتایا گیا ہے یہ بنیادی تعلیم جس طرح قرآن میں بکثرت اور بتقرار بیان کی گئی ہے اسی طرح قدیم مذہبی صحیفوں میں بھی ان کا تذکرہ ہوتا رہا ہے اہل مذاہب کا اختلاف قرآن جہاں ایک طرف یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ انبیاء کی دعوت ایک تھی ان کی لائی ہوئی تعلیمات ایک تھی اور ان کا دین ایک تھا وہی دوسری طرف اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھاتا ہے کہ بعد میں ان انبیاء کے پیروکاروں نے باہم اختلاف کیا انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنی من پسند چیزوں کو اختیار کیا اور بقیہ چیزوں کو چھوڑ دیا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ الْمُؤْمِنُونَ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ ہی سے تم ڈرو مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق تھا اس کی یہ نہیں تھی کہ تمام لوگوں کو بجبر ایک راستے پر ڈال دے اور ایک طریقہ زندگی اختیار کرنے پر مجبور کر دے بلکہ اس نے انہیں ارادہ اختیار کی آزادی بخشی اور پوری چھوٹ دی کہ وہ اپنے لیے جو طریقہ بھی پسند کرے اسے اختیار کر لے اس طرح وہ ان کی آزمائش کرنا چاہتا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اراد و اختیار کی آزادی پا کر وہ صحیح راہ پر قائم رہتے ہیں یا غلط راہوں پر جا پڑتے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ بہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ المائدہ اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو اختلاف کا بنیادی سبب لوگوں کے باہمی اختلاف کے تعلق سے قرآن دو باتوں کی اور وضاحت کرتا ہے ایک ایک کہ ان کے درمیان اختلاف اس وقت رونما ہوا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا وہ اچھی طرح جان چکے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور ان کے سامنے وہ دلائل واضح ہو چکے تھے جو حق تک پہنچانے والے تھے اور دوسری بات یہ کہ اس اختلاف کا سبب یہ تھا کہ ان کے اوپر ان کی نفسانی خواہشات غالب آ گئی تھی وہ اپنی انا کے اسیر بن گئے تھے ہر گروہ اپنا تسلط اور اقتدار قائم کرنا چاہتا تھا اور دوسروں کو اپنا ماتحت اور محکوم بنانے کا خواہ تھا اس چیز نے ان کے درمیان باہم کشاکش کی صورتحال پیدا کر دی تھی وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم البقر اور اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے دوسری جگہ ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے يعني إنهم ما تفرقوا إلا من بعد أن علموا أن الفرقة زلالة ولكنهم فعلوا ذلك للبغي وطلب الرياسة فحملتهم الحمية النفسانية والأنفة الطبيعة على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب ودعا الناس إليه وقبح ما سواه طلبا للذكر الرياسة فصار ذلك سببا لوقوع الاختلاف یعنی انہوں نے اختلاف اس حالت میں کیا جبکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ تفرقہ گمراہی ہے لیکن انہوں نے دوسروں پر زیادتی اور ان پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے اس کا ارتکاب کیا ان کی نفسانی خواہشات اور انا نے انہیں اس پر اکسایا کہ ہر گروہ نے ایک عقید و مسلک گھڑ لیا اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے لگا اور نام و نمود اور اقتداری کی خاطر اپنے سوا دوسروں کو برسر غلط قرار دینے لگا یہ چیز باہمی اختلاف کا سبب بنی اہل کتاب کا اختلاف اختلاف کی یہی صورتحال بنی اسرائیلی کے ساتھ بھی پیش آئی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی قوموں کے درمیان امتیازی شان سے نوازا تھا ان پر اپنے انعام و اکرام کی بارش کی تھی انہیں دنیاوی نعمتیں اور آسائشیں عطا کی تھی یعنی اچھا ٹھکانہ اور بہترین وسائل زندگی فراہم کیے تھے لیکن ان چیزوں نے ان کے جذبے شکر کو نہیں ابھارا بلکہ جانتے بوجھتے وہ اختلافات کا شکار ہو گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ سورہ یونس ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے پھر انہوں نے بہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں بنی اسرائیل پر فضل الہی کا ایک مظہر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انہیں دنیاوی چاہو اقتدار اور سلطنت و حکومت سے نوازا تھا تو دوسری طرف ان کے درمیان اپنے پیغمبر بھیجے تھے اور انہیں اپنی کتاب ہدایت اور روشن تعلیمات سے بھی نوازا تھا اس بنا پر وہ حق و ناحق کے معاملے میں پوری طرح روشنی میں تھے انہیں خوب معلوم تھا کہ کون سے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ہیں اور کون سے کام اس کے غذب کو بھڑکاتے ہیں اس کے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 ہوا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں اختلاف کرتے رہے ہیں بنی اسرائیل جن میں یہود یہود و نصرہ دونوں شامل ہیں کا کا ایک امتیاز یہ ہے کہ انہیں کتاب الہی حامل بنایا گیا تھا کے درمیان تورات نازل کی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جن کے پیروکار بعد میں نصارہ کہلائے بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہی کی طرف مبوس کیے گئے تھے انہیں انجیل کے ساتھ بھیجا گیا تھا لیکن اس کے باوجود یہود و نصارہ اختلاف و تفرقہ کا شکار ہوئے اور یہ چیز ان کی پہچان بن گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيَّنَ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کی ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا دوسری جگہ ارشاد ہے الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم عمران اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا شیخ محمد رشید رضا نے اس آیت کے ذہن میں لکھا ہے قیل ان المراد الكتاب هنا بہلب خاصة وقيل النصارى خاصة والصواب أنها آمة لا تخص فريقا دون آخر والجملة بيان لسبب خروج أهل الكتاب عن الإسلام الذي جاء به أنبياؤهم فصاروا مذاهب وشيعة يقتتلون في الدين والدين واحد لا تفرق فيه ولا مسار للاختلاف بله الاقتتال وهذا السبب هو البغي وتجاوز الحدود من الروس کہا گیا کہ اس آیت میں اہل کتاب سے مراد خاص طور پر یہود ہے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نصارہ مراد ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہاں عمومی تذکرہ ہے یہود یا نصارہ میں سے کوئی ایک گروہ مراد نہیں ہے اس آیت میں وہ سبب بیان کیا گیا ہے جس کی بنا پر اہل کتاب اس اسلام کے دائرے سے نکل گئے جن کے پیغمبر لے کر آئے تھے چنانچہ وہ مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے اور دین کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے حالانکہ دین ایک ہے اس میں نہ کوئی تفرقہ ہے اور نہ کوئی ایسی چیز جس کی بنا پر باہم اختلاف کیا جائے کہ باہم جنگ و جدال کیا جائے وہ سبب ہے سرداروں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا اور حدود سے تجاوز کرنا یہود اور نصارہ میں سے ہر ایک کا اختلاف اپنے اہل مذہب کے ساتھ بھی ہوا اور انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کی خوب مخالفت کی قرآن نے دونوں پہلوؤں سے ان پر نقد کیا ہے یہود کے بارے میں وہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبٍ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی تائی نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا یہ واقعہ سے یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات پیش کرنے کے ساتھ اس معاملے میں نصارہ کے اندرونی اختلافات کا ان الفاظ میں تذکرہ کرتا ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ مریم پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف کا وہ ان الفاظ میں تذکرہ کرتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يطلون الكتاب البقر یہود کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں یہود کی تحریفات و تلبیسات یہود نصارہ کے باہمی اختلافات میں فیصلہ کتاب اللہ کی بنیاد پر ہو سکتا تھا اسی کے ذریعے یہ بات طے ہو سکتی تھی کہ ان کے کون سے و دعاوی صحیح ہے اور کون سی باتیں غلط ہیں کون سے عقائد و نظریات حق ہیں اور کون سے خیالات اوہم و خرافات کے قبیل سے ہیں لیکن اللہ کی کتاب بھی ان کے تصورات سے محفوظ نہ رہ سکی انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالی احکام الہی کی بیجا تعویلیں کی اور انہیں اپنی نفسانی خواہشات کے سانچے میں ڈھال لیا کتاب اللہ کے جو بیانات ان کی سے ٹکراتے تھے انہیں خارج کر دیا اور من چاہی باتیں اس میں شامل کر دی بہت سے احکام جو اس میں موجود تھے ان پر پردہ ڈال دیا اور زبان کے الٹ پھیر سے باتوں کو کچھ سے کچھ کر دیا یہ یہود کا بہت بڑا جرم تھا قرآن نے اس کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی ہے اور اس میں نازیب حرکت پر یہود کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِّن بَعْدْ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ البقرہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه النساء جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں ان آیات میں تحریف یحرفون کا الفاظ آیا ہے اس کے لوگی معنی ہے پھیر دینا تحریف کلام کا مطلب ہے کسی بات کا مفہوم بدل دینا ابن زیاد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے التورات التي انزلها عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حرام والحرام فيها الحلال والحق فيه باطلا والباطل فيها حقا تحریفات تحریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں حلال کو حرام حرام کو حلال صحیح کو غلط غلط کو صحیح قرار دیتے تھے آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وتحریف ذلك اما ازالته عن وَازِعِهِ التي وَزَعَهُ الله تعالى فيها من التوراة وإما صرفه عن المعنى الذي أنزله الله تعالى فيه إلى ما لو صحة له بالتعویلات الفاسدہ و تمحلات الزائفہ تحریف کلام کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ تورات کے بعض مقامات سے واضح بارتے مٹا دیتے تھے اور دوسری صورت یہ کہ وہ عبارت میں کوئی تبدیلی نہ کرتے تھے بلکہ لیکن غلط تعویلات اور ہیرو بہانوں کے ذریعے اسے اصل معنی سے پھیر دیتے تھے یہود کے شنی جرم کے لیے قرآن میں دو مقامات پر یحرفون الکلم او مواضعہی النساء المائدہ اور ایک جگہ یحرفون الکلم من بعد موازعہ المائدہ کے الفاظ آئے ہیں الفاظ کے معمولی فرق سے بعض مفسرین نے ایک لطیف نکتہ نکالا ہے خازن رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں معنی قوله یحرفون الکلم من موازعہ انہم یدکرون التعویلات الفاسدہ لتلک النصوص وليس فيه بيان أنهم يحرفون تلك اللفظة من الكتاب وأما قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ففيه دلالة على أنهم جمعوا بين الأمرين يعني أنهم كانوا يذكرون التأويلات الفاسدة وكانوا يحرفون اللفظ من الكتاب ففي قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه إشارة إلى التأويل الباطل وفي قوله من بعد أن مواضعه إشارة إلى إخراجه من الكتاب بالكلية يحرفون الكلمة عن مواضعه کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نصوص کی غلط تعویلات کرتے ہیں اس میں الفاظ کی تبدیلی کا تذکرہ نہیں ہے لیکن من بعد سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ دونوں کام کرتے تھے وہ نصوص کی غلط تعویلات بھی کرتے تھے اور بسا اوقات انہیں بدل کر ان کی جگہ دوسرے الفاظ لے آتے تھے وہ یا اول ذکر آیات میں غلط تعویل کرنے کا بیان اور مؤخر ذکر آیات میں اسے بالکل یا نکال دینے کا اشارہ ہے قرآن اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَلَا تَلِبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلِمُونَ البقر باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بھوجتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو اس آیت کی تفسیر میں ابو سعود فرماتے ہیں اللَّبِسُ الْخَلَطُ وَقَدْ يَلَزِمُهُ الْأَشْتِبَاءِ بَيْنَ الْمُخْتَلِطِينَ وَمَعْنَى لَا تَخْتَلِطُ الْحَقَّ الْمُنَزِّلِ بِالْبَاطِلِ الذي تخترعونه وتكتبونه حتى يشتبه أحدهما بالآخر أو لا تجعل الحق ملتبسا بسبب باطل الذي تكتبونه في تضاعفه أو تذكرونه في تاويله لابس کے معنی خلط ملت کرنے کے ہیں بس اوقات دو چیزوں کے خلط ملت ہونے سے اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حق جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور باطل جسے تم نے گھڑا ہے دونوں کو خلط ملط نہ کرو کہ ان میں اشتوا پیدا ہو جائے گا یا مطلب یہ ہے کہ باطل کے ذریعے جسے تم لکھ کر شامل کر دیتے ہو یا بطور تعویل ذکر کرتے ہو حق کو مشتبہ نہ بناؤ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وَعْلَمْ أَنَّ إِزْلَالَ الْغَيْرِ لَا يَحْسُلُ إِلَى بِطَرِيقَتَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرِ إِن كَانَ قَدْ سَمِعَ دَلَائِلَ الْحَقِّ فإزلاله لا يمكن إلا بتشويش تلك الدلائل عليه وإن كان ما سمعها فإزلاله إنما يمكن بإخفائه تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول إليها فقول له ولا تلبس الحق بالباطل إشارة إلى القسم الأول وهو التشويش الدلائل عليه وقوله وتكتم الحق إشارة إلى القسم الثاني کسی شخص کو غلط راستے پر ڈالنا دو طریقوں سے ممکن ہے اس لیے کہ یا تو اس نے حق کے دلائل سن لیے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں گے پہلی صورت میں اسے اس طرح گمراہ کیا جا سکتا ہے کہ اسے ان دلائل کے بارے میں شبہات میں مبتلا کر دیا جائے اور دوسری صورت میں یوں کہ ان دلائل کو چھپا لیا جائے اور اسے ان تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے ولا تلبس الحق بالباطل سے پہلی صورت کی طرف اور وتق تم الحق سے دوسری صورت کی طرف اشارہ مقصود ہے ایک جگہ قرآن اہل کتاب کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے فوائل للذین یکتبون الكتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فوائل لهم مما قطبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون البقرہ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرح کا نوشتہ لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لے ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت اس آیت کی تفسیر میں علامہ تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی الذین کتاب اللہ من یہود بنی اسرائیل وكتبوا كتابا على ما تأولوه من تأويلاتهم مخالفا لما أنزل الله على نبيه موسى عليه السلام ثم باعوه من قوم لا علم لهم بها ولا بما في التوراة جهال بما في كتاب الله لطلب عرض من الدنيا خصيص فقال الله لهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون اس میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی اور اس نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر جو وہی نازل کی تھی اس کی غلط تعویلات تحریری شکل میں پیش کیے اور انہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ فروخت کیا جو نہ تورات کی حقیقی تعلیمات سے واقف تھے نہ ان تعویلات سے اس سے ان کا مقصد دنیا کے حقیر مفادات کا حصول تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تباہی کی خبر دی یہود کی یا وہ گوئیاں پر ان کی سرزنش کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا الانام ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو اسے کس نے نازل کیا تھا اس آیت کی تفسیر میں اللہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھا ہے اَي تَجْعَلُونَ جُمْلَتَهَ الْقَرَاطِيسِ اَي كِتَ أَن تَكْتُبُونَهَا مِنَ الْكِتَابِ الْأَصْلِ الَّذِي بِأَيْدِيكُمْ تُحَرِّفُونَ وَتُبَدِّلُونَ وَتَتَأْوَلُونَ وَتَقُولُونَ هَذَا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے پاس جو اصل کتاب موجود ہے اس سے نقل کر کے ٹکڑوں کی شکل میں پیش کرتے ہو اور اس طریقے سے اس میں جس طرح کی بھی تحریف تبدیلی یا تعویل چاہتے ہو کر گزرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے ایک جگہ قرآن کتاب اللہ کے ساتھ یہود کی بد معاملگی کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آل عمران ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ فیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سائد کی تشریح میں لکھا ہے یخبر تعالی عن الیہود ان منهم فریقا یحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون الكلام الله ويزيلونه عن المراد به ليوهم الجهلة أنه في كتاب الله كذلك وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو کلام اللہ کے الفاظ میں تحریف اور تبدیلی کرتے تھے انہیں معنی مراد سے ہٹا دیتے تھے تاکہ ناواقف لوگوں کو اس وہم میں مبتلا کر دے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں مذکور ہے اس طرح وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہوئے ایک غلط بات کو اس طرح اس کی طرف منسوخ کر دیتے تھے یہود کے ذریعے اللہ کی کتاب میں تحریف ایک ایسی زندہ حقیقت ہے جس کا اعتراف خود عہد نامہ قدیم کے بعد صحیفوں میں کیا گیا ہے چنانچہ ان میں تحریف کی مختلف صورتوں کی سراحت کی گئی ہے کتاب برمیا میں ہے تم کیوں کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے دانش مند شرمندہ ہوئے وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے دیکھ انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا دوسری جگہ ہے چاہے کہ ہر ایک اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی سے یوں کہے کہ خداون نے کیا جواب دیا اور خداون نے کیا فرمایا پر خداون کی طرف سے بار نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوگی کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے ایک جگہ اللہ کی کتاب میں دوسری بہت سی باتیں بڑھا دینے کی سرات ہے تب برمیا نے دوسرا تو مار لیا اور باروق بن نیر یا منشی کو دیا اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جس سے شاہ یہود یقیم نے آگ میں جلا دیا تھا برمیا کی زبانی اس میں لکھے اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئی یہود کے انحرافات اور کتاب اللہ میں ان کی تحریفات کی ایک طویل فہرست ہے قرآن کریم میں تفصیل سے ان پر روشنی ڈالی گئی ہے اور عہد نامہ قدیم سے بھی اس کا ثبوت فراہم ہوتا ہے یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے اختصار کے ساتھ چند مثالیں پیش کی جا سکتی ہے نمبر ایک تورات میں زنا کو حرام قرار دیا گیا اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی لیکن یہود نے متعدد برگزیدہ پیغمبروں اور ان کی اولاد کی طرف سے اس کی نسبت کی ہے نمبر دو یہود پر سود کی شناخت واضح کرتے ہوئے اسے حرام قرار دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کی حرمت کو صرف اس صورت میں باقی رکھا جب اس کا لین دین کے درمیان ہو غیر یہود کو قرض دینا جائز کر لیا ہے نمبر تین انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جو رسول بھی ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے اس پر ایمان لائے اور اس کے حکموں پر عمل کرے مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا نہ صرف یہ کہ ان پر ایمان نہیں لائے بلکہ ان کے قتل کے در پہ ہوئے ان کے ہاتھ دیگر متعدد انبیاء کے خون سے رنگین ہیں ان کا یہ جرم خود عہد نامہ قدیم کے بعد صحیح سے ثابت ہے نمبر چار ان پر اچھی طرح واضح کر دیا گیا تھا کہ ہر شخص جیسے اعمال اس دنیا میں کرے گا انہی کے مطابق آخرت میں ان کا بدلہ پائے گا اور ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے کسی دوسرے پر ان کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی لیکن وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہو گئے کہ وہ جیسے بھی کام اس دنیا میں کریں قیامت میں ہر حال میں ان کی کی بخشش ہو جائے گی نصارہ تحریفات نصارہ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت جلد ان کی حقیقی دعوت کو فراموش کر دیا اور کفر شرک کی تاریکیوں میں تو ٹویا مارنے لگے وہ توحید کی شہرہ پر چلنے کے بجائے فلسفیانہ گورکھ دھندو میں الجھ کر رہ گئے اس طرح انہوں نے اپنے لیے جو عقائد اختیار کیے ان کا اللہ کے حقیقی دین سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ خدا کی بندگیوں پرستش کی کی دعوت دعوت دی تھی ان یہ انجیل کے بعض مقامات پر اب بھی موجود ہے اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے اے اسرائیل سن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کرو لیکن ان کے پیروکاروں اور ان کا دم بھرنے والوں نے تین خدا بنا ڈالے اور تسلیف کا عقیدہ عیسائیت کا سرکاری عقیدہ قرار پایا قرآن کریم نے یہ عقیدہ رکھنے والوں پر سخت الفاظ میں نقیر کی ہے اور توحید کو اصل بنیادی اور صحیح عقیدہ قرار دیا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً المائدہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دوسرے رسولوں کی طرح ایک انسان تھے جنہیں دوسرے انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا انجیل کے بعد صحیفوں میں اب بھی اس کی سراحت ملتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدا اور برحق کو اور یسو مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے لیکن عیسائی نے انہیں خدا بنا ڈالا ابتدا میں عیسائیت کے پیروکاروں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محض اللہ کا بندہ اور رسول سمجھتے تھے لیکن ایسے لوگوں کو جلائے وقت یا قتل کر دیا گیا اور عیسائی پادریوں کی ایک کونسل بلا کر بجبر ایک قرارداد منظور کی گئی جس کے مطابق الوحیت مسیح کو متفقہ طور پر عیسائی عقائد میں شامل کر لیا گیا قرآن عقیدہ رکھنے والوں پر بھی نقد کیا ہے اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی دعوت سے مغایر بتایا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمْ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبُدُ اللَّهِ ربی و ربکو المائدہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب تھا نمبر تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعث میں اللہ کے لیے باپ کا لفظ بار بار آیا ہے اصلا یہ رب کے معنی میں ہے عبرانی زبان میں اب کا لفظ باپ اور رب دونوں معنوں میں مستعمل ہے اسی طرح ابن کا لفظ بیٹا اور عبد دونوں کے لیے آتا ہے اور سیاق و سباق سے تعین ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کہاں کس مفہوم میں آئے ہیں چنانچہ تورات و انجیل میں متعدد افراد کے لیے اللہ کے بیٹے کی تعبیر اختیار کی گئی ہے مثلا حضرت آدم علیہ السلام فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام نصارہ اس معنی میں اس کا استعمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے لفظ باپ کا استعمال ہر جگہ رب کے معنی میں کیا ہے انجیل کے پاس مقامات پر دوسرے مترادف لفظ سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں اس سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جس معنی میں اپنا باپ کہتے ہیں اسی معنی میں اسے اپنے تمام مخلوق کا باپ کہتے ہیں اور یہ تعبیر انہوں نے ربوبیت کے پہلو سے اختیار کی ہے نہ کہ اپنا نسبی رشتہ جوڑنے کے لیے قرآن کریم نے بھی متعدد مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہی دعوت نقل کی ہے ان اللہ و ربی و ربکم حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی لیکن عیسائی نے اس لفظ کو حقیقی معنی میں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا قرآن نے ان کے اس عقیدے کا تذکرہ کیا ہے وقالت النصار المسیح ابن اللہ اللہ اور نصارہ کہتے ہیں مسیح کا بیٹا ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ عقیدہ رکھنے والوں پر سخت نکیر کی گئی ہے اور دلائل کے ساتھ اس کا رد کیا گیا ہے نمبر چار عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی تحریفات سے کام لیا مثلا ابتدا میں وہ روح المقدس کو الہ نہیں بلکہ مخلوق سمجھتے تھے لیکن چوتھی صدی عیسوی کے اواخر میں قسطنطینیہ کونسل میں روح القدس کی الوحیت کا اعلان کر دیا گیا اسی طرح ان کے بعض فرقوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی خدا بنا ڈالا قرآن نے ان کے اس عقیدہ کا بھی رد کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں کی انسانیت کا اس بات کیا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلقنی قبله الرسل و امه صدیقہ الطعام المائدہ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے نمبر پانچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات کو فراموش کر دینے کے بعد عیسائی جن گمراہیوں کا شکار ہوئے ان کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو اسے غلو سے تعبیر کیا جا سکتا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں اور روح القدس کے معاملے میں گلو کیا انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کے معاملے میں گلو کیا اور انہیں حلال و حرام کرنے کا اختیار دے بیٹھے انہوں نے زندگی گزارنے کے طریقوں کے معاملے میں گلو کیا اور نفس کشی اور جسمانی ایزا رسانی کو تقرب خداوندی کا ذریعہ سمجھ لیا قرآن نے اس معاملے میں بھی ان کی بے راہ روی پر تنقید کی ہے یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منصوب نہ کرو نمبر چھے وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے سے باز نہ آئے ان کی نمایاں تحریفات میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سری اور واضح الفاظ میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی پیشنگوئی کی تھی لیکن انہوں نے اس پر پردہ ڈال دیا انجیل برنابس جو سرکاری طور پر غیر تصنیف شدہ انجیل قرار پانی کی وجہ سے ان کی تحریفات سے محفوظ رہی اس میں اب بھی اس مضمون کی بہت سی پیشن گویاں موجود ہیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سلسلہ نبوت کا خاتمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غرامی پر ہوا جس طرح اللہ تعالی نے آپ سے پہلے مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں میں اپنے رسول بھیجے تھے اور ہر رسول نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی تھی اور شرک سے روکا تھا یہی کار عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انجام دیا جس طرح ہر رسول نے اپنی قوم کو اللہ کے حکموں پر چلنے اور اس کی مرضی کے کام کرنے کی صورت میں اس کے اجر و انعام کی خوشخبری دی تھی اور اس کی نافرمانی کرنے اور اس کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والے کام کرنے پر اس کی دردناک سزا سے ڈرایا تھا اسی طرح یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انجام دیا دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ کا امتیاز یہ ہے کہ گزشتہ زمانوں میں ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی اور قیامت تک کے لیے ہے ان پہلوؤں پر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر روشنی ڈالی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَظِيرًا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون سورہ سبا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آفاقی حیثیت بھی واضح کی گئی ہے اور اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قل انما انما يوحى الي الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون علیہ وسلم ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ان سے کہو میرے پاس جو وہی آئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جس طرح ہر قوم میں ڈرانے والا بھیجا گیا تھا اسی طرح یہ مشن اب تمہارے حوالے کیا گیا ہے ان انت الا نظیر انا ارسلناک بالحق بشیر تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والے اور ڈرانے والا بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آفاقیت کا تذکرہ متعدد احادیث میں بھی موجود ہے ایک حدیث میں جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الى قومی خاصہ وبعث الى الناس عامہ پہلے نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے جبکہ مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوزیشن یہود و نصارہ پر بھی واضح کر دی گئی ان کو بتا دیا گیا کہ جس طرح تمہارے درمیان پہلے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے آ چکے ہیں اسی طرح یہ رسول بھی آیا ہے اس لیے دانشمندی کا تقاضا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اتباع کرو یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسولی أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نظير فقد جاءكم بشير ونظير والله على كل شيء قدير المائدہ اہل کتاب ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا صورت العراب نے شاہ مصر فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا معاملہ گرک آبی فرعون کے بعد بنی اسرائیل کے حالات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں درمیان میں درج ذیل آیت آئی ہے جو بڑی اہم اور معنی خیز ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة والآيات في هذا كثيرة كما أن الأحاديث في هذا أقصر من أن تحصر وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله للناس كلهم أخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ثم أمرهم باتباعه والإيمان به النبي الأمي أي الذي وعدتهم به وبشرتهم به في الكتاب المقدمة فإنه منعوت بذلك في كتبهم یہ کالے گورے عربی عجمی سب سے خطاب ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف مبوس کیا گیا ہے اس موضوع پر بہت سی آیات ہے اور احادیث تو بے شمار ہے اور یہ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اللہ کے رسول ہیں پھر انہیں حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں النبی الامی کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ جس کی بیست کا صاحب کا کتابوں میں سے وعدہ کیا گیا تھا اور جس کی تمہیں بشارت دی گئی تھی یہ بات اس لیے کہی گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان کی کتابوں میں مذکور تھے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الآية تدل على أن محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى جميع الخلق یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ نہ وہ پہلے رسول ہیں نہ ان کی دعوت انوکھی ہے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں اور اسی چیز کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں جس کی طرف اب وہ بلا رہے ہیں پھر ان کے بارے میں رد و انکار کا رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت قبله الرسل آل عمران محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کر دینے کی ہدایت کی گئی قل ما کنتم بدعا من الرسل ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں اس آیت میں بدعا کا لفظ آیا ہے بدعن اس چیز کو کہتے ہیں جس کے مثل پہلے نہ دیکھا گیا ہو یعنی میں پہلا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں کی تشریح میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اَيْ لَسْتُ بِأَوَّلٍ رَسُول تُرْقُ आलिमी بَلْ قد جاءت الرسل من قَبْلِ فما انا بالامر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي اليكم فانه قد ارسل الله قبلي جميع الانبياء الى الامم يعني ما پہلا رسول نہیں ہوں جو اس دنیا میں آیا ہے بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں میرا معاملہ ایسا نہیں ہے جس کی پہلے کوئی نظیر نہ ہو جس کی بنا پر تم اچمبے کا اظہار کرو اور اپنی طرف میری بعثت کو بعید سمجھو مجھ سے پہلے اللہ نے بہت سے انبیاء مختلف قوموں کی طرف بھیجے تھے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اَيْمَا كُوتُ اَوَّلُهُمْ بلا ينبغي أن تنكروا إخباري بأني رسول الله إليكم ولا تنكروا دعائي لكم إلى التوحيد ونهي عن عبادة الأصنام فإن كل الرسل إنما بعثوا بهذا الطريق يعني یعنی میں پہلا رسول نہیں ہوں اس لیے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں اور بت پرستی سے روک رہا ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ تم اس کا انکار کرو اس لیے کہ تمام رسولوں کی بیرثت اسی طریقے پر ہوئی تھی ایک جگہ کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا ہے جس طرح آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رسولہ شَاهِدًا علی كَمَا کما اور فِرْعَوْنَ فراؤن المزمل تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فراؤن کی طرف ایک رسول بھیجا تھا صورت النساء میں انبیاء کی ایک طویل پیش کی گئی ہے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ جس طرح ان کی طرف اللہ نے وہی کی تھی اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کی گئی ہے اور جس طرح انبیاء صادقین اپنی اپنی قوموں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تھے اسی طرح آپ کو بھی بھیجا گیا ہے إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيبًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما النساء اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نو علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دی ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے والے اور ڈرانے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے ساتھ ہی یہ بھی سراحت کر دی گئی ہے کہ تمام انبیاء کو وہی کی جانے والی تعلیم بنیادی طور پر ایک ہی تھی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكْرِينَ عَزُّمْ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ گزشتہ مذہبی کتابوں کی تصدیق کرنے والا قرآن مجید کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ گزشتہ مذہبی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے گزشتہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو وہی کی گئی تھی اور جو تعلیم دی گئی تھی وہی قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تھی اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے نوازا گیا ہے ہے ہے سب سب کی بنیادی تعلیم ایک ہی اور چونکہ سے آخر میں قرآن نازل کیا گیا اس وہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا اور ان کی حقیقی تعلیم کی تائید کرتا ہے یہ وصف قرآن کی بہت سی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے یہاں بطور مثال چند آیات پیش کی جاتی ہیں نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وانزل التوراة والانجیل من قبل خدل للناس وانزل الفرقان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنِ يَدَيْ یہ ایک کتاب ہے جس سے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی ہے اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ ان اللہ بعباده لخبیر بصیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وہی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی مصدق کے دو مفہوم ہیں اور دونوں مراد ہو سکتے ہیں اس کا ایک مفہوم ہے تصدیق کرنے والا اور دوسرا مفہوم ہے مصداق مولانا امیر حسن اسلائی نے دونوں پر روشنی ڈالی ہے فرماتے ہیں قرآن کے مصدق بین یدی ہونے کے ایک مشہور معنی تو یہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پچھلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے صرف ان باتوں کی تردید کرتا ہے جو ان میں ملاوٹ کرنے والوں کی طرف سے ملا دی گئی ہیں قرآن اور دوسرے آسمانی صحیفوں کی یہ ہم آہنگی وہ ہم رنگی اس بات کی صاف شہادت ہے کہ یہ سب ایک ہی آفتاب حق کی شعائیں اور ایک ہی منبع انوار کے پرتو ہیں دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ قرآن اور اس کے حامل کی صفات پچھلے کی پیشن گوئیوں میں مذکور ہے یہ پیشن گویا اب تک اپنے مستاق کی منتظر تھیں قرآن کے نزول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے ان کی تصدیق ہوئی یہ قرآن کے حق ہونے کی ایک بہت بڑی شہادت ہے اور ساتھ ہی اس سے ان صحیفوں کی بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ ان میں جو پیشن گویا وارد تھی وہ سچی ثابت ہوئی قدیم مفسرین میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے آیت مذکور کے دونوں مفہوموں کی نشاندہی کی ہے فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ فَفِيهِ تَفْسِيرَاتِ اَحْدُهُمَا أن في القرآن أن موسى وعيسى حق وأن التوراة والإنجيل حق وأن التوراة أنزلت على موسى والإنجيل على عيسى عليهم السلام فكان الإيمان بالقرآن مؤكدا للإيمان بالتوراة والإنجيل فكأنه قبل لهم إن كنتم تريدون المبالغة في الإيمان بالتوراة والإنجيل فآمنوا بالقرآن فإن الإيمان به يؤكد الإيمان بالتوراة والإنجيل والثاني أنه حصلت البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن في التوراة والإنجيل فكان الإيمان بمحمد وبالقرآن تصديقا للتوراة والإنجيل وتكذيب محمد والقرآن تقذیبا للتورات والانجیل اس آیت میں مصدقا لما معکم کے دو مفہوم ہیں اول یہ کہ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس طور پر قرآن پر ایمان تورات و انجیل پر ایمان کو مضبوط کرنے والا ہوگا گویا ان سے کہا گیا اگر تم تورات و انجیل پر پختہ ایمان رکھنا چاہتے ہو تو قرآن پر ایمان لاؤ اس لیے کہ قرآن پر ایمان لانے سے تورات و انجیل پر ایمان پختہ ہوتا ہے دو یہ کہ تورات و انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بشارت کی گئی ہے اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے سے تورات و انجیل کی تصدیق ہوگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلانے سے تورات و انجیل کی تقزیب ہوگی قرآن کا یہ وصف بیان کرتے ہوئے اہل کتاب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب قرآن تمہاری مذہبی کتابوں کی صحیح تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے تو اس پر ایمان لاؤ اس کا انکار نہ کرو اور ذاتی خواہشات و اغراض کی تکمیل کے لیے اس سے روگردانی نہ کرو یا ایوہ الذین آمنوا اوت الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی گئی ہے اور جو اس کی تصدیق کو تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے دوسری جگہ مزید وضاحت سے کہا گیا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو اصل تعلیمات کا محافظ اور تحریفات کا مسلح قرآن کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ دین کی است تعلیمات کا محافظ ہے اور پہلے کے لوگوں نے اس میں جو تحریفات کر دی ہے ان کی اصلاح کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنَنَ عَلَيْهِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و ہے اس آیت میں ایک لفظ محیمن آیا ہے اس کی اصل یا تو حیمن یحیمن محیمن ہے یا آمن یعامن مؤمن جس میں تبدیلی ہو کر محیمن ہو گیا ہے دونوں صورتوں میں اس کے معنی نگہبان گواہ اور محافظ کے ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی کے سلسلے میں تمام اقوال نقل کرنے کے بعد ان پر یوں تبصرہ کیا ہے هذه الاقوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المهيمن يتزمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتاب وخاتمهما وأشملها وعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها ان تمام الفاظ کے معانی قریب قریب یقصا ہیں لفظ محیمن کا ان سب پر اطلاق ہوتا ہے وہ پہلے کی ہر کتاب پر امین گواہ اور حاکم ہے اللہ نے اس کتاب عظیم کو جس سے اس نے نازل کیا ہے سب سے آخری کتاب بنایا ہے اسی طرح اس نے اسے تمام کتابوں میں سب سے زیادہ جامع عظیم اور محکم بنایا ہے اور بہت سے ایسے کمالات کا اضافہ کر دیا ہے جو دوسری کتابوں میں نہیں پائے جاتے ہیں اسی لیے اس سے تمام کتابوں پر گواہ محافظ اور حاکم بنایا ہے اسی طرح مفسر ابن عطیہ نے بھی پہلے مفسرین سے منقول لفظ محمن کے تمام معنی ذکر کیے ہیں پھر لکھا ہے پھر لکھا ہے وَلَفْزَةُ الْمُحَيْمِنُ أَخَصُ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَازِ لِأَنَّ الْمُحَيْمِنُ عَلَى شَيْءٍ هُوَ الْمَعْنَى بِأَمْرِهِ الشَّاهِدِ عَلَى حَقَائِقِهِ الْحَافِزِ الْلِحَامِلِهِ فلا يدخل فيه ما ليس منه والقرآن جعله الله مهيمنا على الكتاب يشهد بما فيها من الحقائق وعلى ما نسبه المحرفون إليها فيصحح الحقائق ويبطل التحريف لفظ مهيمن میں ان تمام الفاظ کے مقابلے میں زیادہ تخصیص پائی جاتی ہے اس لیے کہ مہائمن کے معنی ہے کسی چیز پر توجہ دینے والا اس کے حقائق کی گواہی دینے والا اٹھانے والے کی حفاظت کرنے والا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے قرآن کو اللہ تعالی نے دوسری کتابوں پر مہائمن بنایا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ ان میں کیا صحیح باتیں پائی جاتی ہیں اور تحریف کرنے والوں نے کیا باتیں ان میں شامل کر دی ہیں چنانچہ وہ صحیح باتوں کی تائید کرتا ہے اور تحریف کو غلط قرار دیتا ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اصل میں لفظ مہیمن استعمال ہوا ہے اس کے معنی محافظت نگرانی شہادت امانت تائید اور حمایت کے ہیں پس قرآن کو الکتاب پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان تمام برحق تعلیمات کو جو پچھلی کتب آسمانی میں دی گئی تھی اپنے اندر لے کر محفوظ کر دیا ہے وہ ان پر نگہبان بان ہے اس معنی میں کہ اب ان کی تعلیمات برحق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے گا وہ ان کا معید ہے اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کا کلام جس حد تک موجود ہے قرآن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے وہ ان پر گواہ ہے اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کے کلام اور لوگوں کے کلام کی جو آمیزش ہو گئی ہے قرآن کی شہادت سے اس کو پھر رہا جا سکتا ہے جو کچھ ان میں قرآن کے مطابق ہے وہ خدا کا کلام ہے اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ لوگوں کا کلام آیت زیر بحث کا ایک ٹکڑا مصدق یعنی کرتا ہے مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے واحد لفظ لائے جانے کی معنویت پر یوں روشنی ڈالی ہے یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اگرچہ اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں سے جو کچھ اپنی اصلی اور صحیح صورت پر باقی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے بجائے الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا اس سے راز منکشف ہوتا ہے کہ قرآن اور تمام وہ کتابیں جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی سب کی سب فی الاصل ایک ہی کتاب ہے ایک ہی ان کا مصنف ہے ایک ہی ان کا مدعا اور مقصد ہے ایک ہی ان کی تعلیم ہے اور ایک ہی علم ہے جو ان کے ذریعے سے انسانی کو عطا کیا گیا ہے فرق اگر ہے تو عبارات کا ہے جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف مخاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئی پس حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ایک دوسرے کی مخالف نہیں معید ہے تردید کرنے والی نہیں تصدیق کرنے والی ہے بلکہ اصل حقیقت اس سے کچھ بڑھ کر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی الکتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں قرآن کریم نے جہاں یہ وضاحت کی گئی کہ دین کی وہ حقیقی تعلیمات کیا ہے جو گزشتہ کتابوں میں بھی پائی جاتی تھی وہی بہت سی وہ باتیں بھی سراحت سے بیان کی جنہیں اہل کتاب نے یا تو چھپا لیا تھا یا ان میں تحریفات کر دی تھی یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے قرآن وہ کسوٹی ہے جس کے ذریعے بخوبی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اہل کتاب کے کون سے مزعومات باطل ہے اور ان کی مذہبی کتابوں میں کیا تحریفات در آئی بائبل کے جو بیانات قرآن سے ٹکراتے ہیں یقینی بات ہے کہ وہ تحریفات کا شکار ہوئے ہیں اسی طرح یہود و نصارہ میں جن باتوں میں اختلاف ہے ان میں صحیح بات وہ ہے جس کی تائید و تصدیق قرآن سے فراہم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں رسول کو مخاطب کر کے وہ فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِي وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لے کلمہ سوا ان کی دعوت گزشتہ مذہبی کتابوں کی صحیح اور برحق تعلیمات کی و تصدیق اور ان میں درانے والی و تلبیسات کی اصلاح و تصحیح کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اہل کتاب کو متفق علی امور پر اتحاد و اشتراک کی دعوت دے ان کے سامنے ان بنیادی امور کی وضاحت کرے جو ان اہل کتاب اور نبی عربی پر ایمان لانے والوں کے درمیان مشترک ہے قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہیں یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے یہ آیت عیسائیوں کے وفد نجران کی مدینہ آمد نو ہجری کے موقع پر نازل ہوئی تھی اس لئے بعض مفسرین کے نزدیک اس میں اہل کتاب سے نصارہ مراد لینا زیادہ مناسب ہے اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اس آیت میں جن تین باتوں سے روکا گیا ہے ان کا ارتکاب نصارہ کرتے تھے وہ مسیح کی بندگی کرتے تھے اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسروں کو شریک کر رکھا تھا اور باپ بیٹا اور اور پر مشتمل میں کا عقیدہ رکھتے تھے انہوں نے احبار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا تھا لیکن دیگر مفسرین نے اس خطاب میں یہود اور نصارہ دونوں شامل کیا ہے علامہ تبری رحمت اللہ علیہ نے زور دے کر یہ بات کہی ہے فرماتے ہیں وإنما قلنا عني بقوله أهل الكتاب أهل الكتابين لأنهما جميعا من أهل الكتاب ولم يخصص ولم يخصص جل ثناؤه بقوله أهل الكتاب بعضنا دون بعض فليس بأن يكون موجها ذلك إلى أنه مقصود به أهل التوراة يا بأولى منه أي بأن يكون موجها إلى أنه مقصودا به أهل الإنجيل ولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من أهل التوراة وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخر لأنه لا دلالة على أنه المخصوص بذلك من الآخر ولا أثر صحيح قالوا جب أن يكون كل كتاب معنيا به لأن إفراد العبادة لله وحده وإخلاص التوحيد له واجب على كل مأمور من نها من خلق الله واسم اهل الكتاب يلزم اهل التوراة والاهل الانجيل فكان معلوما بذلك انه عني به فريقان جميعا ہم نے کہا کہ اس آیت میں اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں اس لیے کہ دونوں کو کتاب الہی دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں میں سے کسی کو خاص نہیں کیا ہے اس لیے یہاں نہ اس بات کو ترجیح دی جا سکتی ہے کہ خطاب سے مقصود اہل تورات ہیں اور نہ یہ بات قابل ترجیح ہے کہ یہاں اہل انجیل کو مراد لیا گیا ہے اس لیے کہ اس بات پر یہاں نہ کوئی دلیل ہے اور نہ یہ چیز کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے اس لیے ضروری ہوا کہ یہاں خطاب ہر کتابی سے متعلق ہے کیونکہ صرف اللہ کی عبادت کا حکم اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی ممانعت اللہ کی مخلوق میں سے ہر ایک سے متعلق ہے اور اہل کتاب کا اطلاق اہل تورات اور اہل انجیل دونوں پر ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہاں دونوں فریق یہود و نصارہ مراد ہے اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے انہیں کلمہ سو اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے انہیں کلمہ سوا ان کی طرف دعوت دی گئی ہے اس سے مراد ہے وہ بات جو عدل و انصاف پر مبنی ہے سیدھی سچی ہے اور سب کے درمیان مشترک ہے مستویتن بیننا و بینکم لا یختلف فیہ القرآن والتورات والیونجیل وہ یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اس میں قرآن تورات اور انجیل کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے الحق اس سے مراد وہ بات ہے جو عدل پر مبنی اور سیدھی ہے جس میں حق سے ذرا بھی انحراف نہیں ہے کلمہ سوا ان سے مراد توحید ہے جو حقیقت میں تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ہے اسی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر یہود ایمان رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر نصارہ کا ایمان ہے نے بھی دعوت دی گئی تھی اور اسی کی طرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دے رہے ہیں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے حضر الخطاب یعم اہل الكتاب من اليہود والنصارہ ومیر جرح المجارہم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا تاغوتا ولا نارا ولا شيئا بل نفرد الإبادة الله وحده لا شريك له وهذه دعوة جميع الرسل خطاب آمن ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں کتابیں لائی دی گئی مثلا یہود و نصارہ اور ان جیسے دوسرے لوگ انہیں خطاب کر کے کہا گیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں نہ مٹی پتھر کے بت کو نہ سلیب کو نہ تاغوت کو نہ آگ کو نہ کسی اور چیز کو بلکہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں یہی تمام رسولوں کی دعوت تھی مسلمانوں کو بھی تلقین کی گئی کہ اہل کتاب سے مباحثہ مذاکرہ کرتے وقت عمدہ طریقہ اختیار کریں ان کے سامنے مشترکہ تعلیمات کو نمایاں کریں اور دین کی ان قدروں کو پیش کریں جن کا حکم اہل کتاب کو بھی دیا گیا تھا اور مسلمانوں کو بھی ان کی تاکید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُجَادِلُوا الْكِتَابِ إِلَّا اللہ الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا باللذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر امدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرح بیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرح بیجی گئی تھی ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہے یہود و نصارہ کو اہل کتاب کے الفاظ سے خطاب کرنے میں ان کی عزت افزائی اور تقریم پائی جاتی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن انہیں مخاطب کرنے میں کتنی شائستگی اور شرافت کا لحاظ رکھا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یا اہل کتاب وحاد الاسم من احسن الاسماء و اکمل الالکاب حیث جعلہم اہل لکتاب اللہ و نظیرہ ما يقال لحافظ القرآن يا حامل كتاب الله وللمفسر يا مفسر الكلام الله وهذا اللقب يدل على أن قائله أراد المبالغ في تعظيم المخاطب وفي التطيب قلبه وذلك أن ما يقال عند عدول الإنسان مع خصمه على أن طريق الجاج والنزاع إلى طريقة الطلب الأنساء یہود و نصارہ کو اہل کتاب نام دینا بہت اچھا ہے اور ان کے لیے یہ بہت موزوں رہا ہے یہ لقب دے کر قرآن نے انہیں کتاب الہی کا حامل قرار دیا ہے جیسے کوئی کسی حافظ قرآن سے کہے کہے ایک ایک کتاب کتاب اللہ اللہ کے کے حامل یا کسی مفسر مفسر سے یہ لقب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسے کہنے والے نے مخاطب کی تعظیم اور اس کی طیب کی خاطر میں مبالغہ سے کام لیا ہے ایسا اس وقت کہا جاتا ہے جب انسان اپنے فریق کے مخالف کے معاملے میں جھگڑا اور نزا کے راستے کو چھوڑ کر حصول انصاف کا راستہ اپناتا ہے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرو اہل کتاب سے کہا گیا کہ تم لوگ اپنی مذہبی کتابوں کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرو اور ان کو اپنے سماج میں نافذ کرو تبھی تم راہ حق پر قائم رہ سکتے ہو اس صورت میں تمہیں ان تعلیمات اور قرآن کی تعلیم میں کوئی فرق نظر نہ آئے گا بلکہ قرآن ان تعلیمات کی تائید و تصدیق کرتا ہوا دکھائی دے گا قریال الكتاب لستم علی شئین حتی تقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم من ربکم کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے زیر میں لکھا ہے تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انہیں اپنا دستور زندگی بنانا ہے اس موقع پر یہ بات اچھی طرح ذہنشی کر لینی چاہیے کہ بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں ایک قسم کی عبارات تو وہ ہیں جو یہود اور عیسائی مصنفین نے بطور خود لکھی ہے اور دوسری قسم کی عبارت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات یا حضرت موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کے اقوال ہونے کی حیثیت سے منقول ہیں اور جن میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے ایسا فرمایا یا فلاں نبی نے ایسا کہا ان میں سے پہلی قسم کی عبارات کو الگ کر کے اگر کوئی شخص صرف دوسری قسم کی عبارات کا تتبع کرے تو یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے اگر جو مترجموں اور ناس خو اور شارحوں کی دراندازی سے اور بعض جگہ زبانی راویوں کی غلطی سے یہ دوسری قسم کی عبارات بھی پوری طرح محفوظ نہیں رہی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان میں بے آئینی ہی اسی خالص توحید کی دعوت دی گئی ہے جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے وہی عقائد پیش کیے گئے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے اور اسی طریقے زندگی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جس کی ہدایت قرآن دیتا ہے آیت مذکورہ بالا سے پہلے قرآن نے اہل کتاب ہی کے سیاق میں کہا تھا کہ تعلیمات الہی پر عمل کرنے اور احکام الہی کو نافذ کرنے کا فائدہ آخرت ہی میں نہیں ظاہر ہوگا بلکہ اس سے دنیاوی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں اگر یہود و نصارے نے ایسا کیا ہوتا تو اپنی کھلی آنکھوں سے اس کے سمرات کا مشاہدہ کرتے لیکن ان کی اکثریت بدعملی کا شکار رہی اس لیے ان برکات و سمرات سے محروم رہی ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منه امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برساتا اور نیچے سے ابلتا اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثر سخت بدعمل ہے یہود کس طرح کتاب اللہ میں تحریف سے کام لیتے تھے یا اس میں حکم الہی موجود ہوتے ہوتے ہوئے اسے چھپاتے اور اس پر عمل کرنے سے کتراتے تھے اس کا بخوبی اندازہ اہل نبوی میں پیش آنے والے ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے مدینہ میں یہود میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا شریعت یہود میں اس کی سزا رجم تھی یعنی دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے یہود اس معاملے میں اس سزا کو نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا جائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے مارے جانے کی یا اور کوئی ہلکی سزا دے تو اسے قبول کر لیا جائے لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجم ہی کی سزا دے تو اسے قبول نہ کیا جائے وہ آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تمہاری کتاب تورات میں اس کی کیا سزا ہے انہوں نے جواب دیا کوڑے مارنا منہ کالا کرنا اور گدھے پر دونوں کو مخالف سمتوں میں بٹھا کر گھمانا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو دو ٹکڑے کر دیا تمہیں آل فرعون کے مظالم سے نجات دی بیاب میں تمہارے اوپر سایہ کیا تم میں من و سلوا سے نوازا کیا واقعی تورات میں زنا کی یہی سزا بیان ہوئی ہے یہ سن کر ان میں سے ایک عالم بول پڑا اگر آپ اتنی بھاری قسم نہ دے دے تو میں نہ بتاتا تورات میں زنا کی سزا رجم ہی ہے لیکن جب ہمارے درمیان کی کسرت ہو گئی تو حکام نے یہ کیا کہ معذور لوگ اس جرم کا ارتکاب کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا اور کم حیثیت کے لوگوں سے یہی حرکت سرزد ہوتی تو انہیں سنگسار کر دیا جاتا جب اس روئے سے عوام میں ناراضگی پھیلنے لگی تو ہم نے تورات کے حکم کو بدل ڈالا اور یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ قانون بنا ڈالا کہ زنا کرنے والوں کو کوڑے مارے جائے اور ان کا منہ کالا کر کے اور گدھے پر مخالف سمتوں میں بٹھا کر گھمایا جائے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوائی اور اس جگہ پڑھنے کا حکم دیا جہاں زنا کا حکم موجود تھا ایک نوجوان نے پڑھنا شروع کیا جب آیت رجم آئی تو اس جگہ اس نے ہاتھ رکھ لیا اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارتوں کو پڑھا لیکن اس سے نہیں پڑھا حضرت عبداللہ بن سلام دی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے علماء میں سے تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے ٹوکا اور اس نوجوان کا ہاتھ اٹھوایا تو اس جگہ آیت رش موجود تھی اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَقَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِيدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنُونَ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے مو موڑ رہے ہیں اصل بات یہ یہ ہے کہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے اگلی آیت میں بتایا گیا کہ تورات میں ہدایت و روشنی کی بنی اسرائیل کے انبیاء علماء اور فقہ اسی سے فیض حاصل کرتے تھے اور اسی کے مطابق یہود کے معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے اس پر ایمان کا دعویٰ کرنا لیکن اپنے معاملات میں اس کو حکم نہ بنانا کافرانہ رویہ ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا عَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے یہی بات قرآن نے نصارہ کے سلسلے میں بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے پاس انجیل کی شکل میں جو کتاب بھیجی تھی اس میں ہدایت روشنی اور نصیحت کا وافر سامان موجود تھا اس نے انہیں اس کو اپنا عادی اور رہنما بنانا اور, اور اپنے معاملات میں اس کا قانون نافذ کرنا چاہیے تھا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكُمُ الْفَاسِقُونَ اہل انجیل کو چاہیے کہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہیں اسلام تمام انبیاء کا دین ہے یہ غلط فہمی عام ہے کہ اسلام سے مراد وہ مذہب ہے جسے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اسی بنا پر آپ کو بانی اسلام کہہ دیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ لفظ اسلام ایک خاص وصف کو ظاہر کرتا ہے اس کے لوگ بھی ہے کسی کی فرما برداری اختیار کرنا اس کے آگے جھکنا اور اس کا حکم ماننا علامہ تبری فرماتے ہیں اصل الاسلام الاستسلام لانه من استسلمت لامره وهو الخضوع الامر وانما سمى المسلم مسلما بخضوع جوارحه لطاعه ربه اسلام کی اصل استسلام یعنی خود سپردگی ہے کہا جاتا ہے استسلمت لامره یعنی میں نے اس کا حکم مانا مسلم کو مسلم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیتا ہے اسی وصف کو بنیاد بنا کر اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین کہا گیا ہے ان دین عند اللہ الاسلام عالمان اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی اس سے روگردانی کر کے دوسرا طریقہ زندگی اختیار کرے گا اس کا طریقہ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہ ہوگا اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا علامہ تبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعويل قوله إن الدين عند الله الإسلام إن الطاعة التي هي الطاعة عنده الطاعة له إقرار الألسنة والقلوب له بالعبودية والذلة وانقيادها له بالطاعة فيما أمروا نهى وتذللها له بذلك من غير استكبار عليه ولا انحراف عنه دون اشراق غيره من خلقه معه في العبودية والالوهية ارشاد باری ان دین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطاعت جو بارگاہ الہی میں معتبر ہے یہ ہے کہ صرف اسی کی اطاعت کی جائے اسی کی بندگی اور تابع داری کا زبان سے اقرار اور دل میں اعتراف کیا جائے کہ اوامر و نواہی پر عمل کرنے کے لیے سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اس کے لیے فروتنی اختیار کی جائے نہ سرتابی کی جائے نہ انحراف کیا جائے نہ اس کی مخلوق میں سے کسی کو عبودیت و الوحیت میں اس کے ساتھ شریک کیا جائے اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی یہ تشریح کی ہے ان دین ان اللہ الاسلام اخبار منه تعالى بانه لا دين عنده يقبله من احد سوى الاسلام وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه الأمن جهة محمد صلى الله عليه وسلم فمن لقى الله بعد بعث بعث محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال في هذه الآية مخبرا بإنهسار الدين المتقبل عنده في الإسلام آیت ان دین عند اللہ الاسلام کے ذریعے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ اس کے نزدیک اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں پیغمبروں کے ذریعے جو کچھ بھیجا ہے اس کی پیروی کی جائے یہاں تک کہ سب کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب اللہ تک پہنچنے والے تمام راستے بند کر دیے گئے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ کھلا رکھا گیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی بعد اگر کوئی شخص کسی ایسے طریقے زندگی کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہ ہو تو وہ قابل قبول نہ ہوگا جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے جو شخص اسلام کے علاوہ اور کوئی طریقہ زندگی چاہے گا اس کا طریقہ قبول نہ کیا جائے گا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے اسلام کے بارے میں جس غلط فہمی کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد کے وقت یہود و نصارہ کو بھی تھی وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا مذہب لے کر آئے ہیں جو ان کے مذاہب سے مختلف ہے اسی لیے ان کے دلوں میں اپنے مذاہب کے معاملے میں عصبیت پیدا ہو گئی اور وہ انہی کو اخروی کامیابی کا مدار قرار دینے لگے ان سے کہا گیا کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں خود اللہ کی اطاعت میں سونپ دینے کا نام ہے جو بھی ایسا کرے وہی اسلام کا پیرو ہے وقالوا لن يدخل الجنة إلا ما كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون البقرة ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو یہ ان کی تمنائیں ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک روش پر چلے اس اس کے کے لیے رب کے پاس اس کا ہے ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں اسلام کی دعوت کے جواب میں یہود و نصارہ کٹ جہتی اختیار کرنے لگے چنانچہ جب ان کے سامنے یہ اظہار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے تو اس پر بحث کرنے اور دلیلیں طلب کرنے لگے اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ اسلام کی اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے آگے سر جھکا دے اور اس کے حکموں کو بیچو چرا تسلیم کر لے اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی مسلمان ہو فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُلِ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَكَدِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاقِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی اگر کی جی تو وہ راہ راست پا گئے اور اگر اس سے منہ مو موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ نے آیات کے ٹکڑے اسلم تو وجہ کی یہ تشریح کی ہے اے اخلصت نفسی وجملتی للہ وحدہ لم اجعل له شریکا بان اعبده وعدو الہ معه یعنی ان دینی دین التوحید دین التوحید وهو الدین القیم الذی ثبتت عندکم تہ صحتہ کما ثبتت عندی وما جئت بشیء بدیع حتى تجادلونی فی یعنی میں نے اپنا نفس اور اپنا سب کچھ صرف اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے میں نے پرستش میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنایا ہے یعنی میرا دین تو توحید کا دین ہے یہی سیدھا دین ہے جس کی صحت تمہارے نزدیک بھی ثابت ہے اور میرے نزدیک بھی میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا ہوں کہ تم اس کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب خود بھی اسی اسلام کے پیرو تھے اور انہوں نے اپنی قوموں کو بھی اسی اسلام کی دعوت دی ہے بعد میں ان کے ماننے والوں نے اس میں بہت سی تحریفات کر ڈالی اور وہ مذاہب ایجاد کر لیے جو آج دنیا میں مختلف ناموں سے پائے جاتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کا دین ایک تھا اور وہ سب اسلام کے تھے قرآن نے اس حقیقت کو بہت واضح انداز میں پیش کیا ہے اس نے نام بنا مختلف پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے مسلم ہونے کی سراحت کی ہے اس تعلق سے ذیل میں ایک خاص نہج سے آیت قرآنی کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام اول العزم اور اصحاب شریعت پیغمبروں میں سے ہیں اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید پیش کرتے ہوئے اور انکار کے برے نتائج سے ڈراتے ہوئے انہوں نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تم نے میری نصیحت سے مو موڑا تو میرا کیا نقصان کیا میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کے بعد دوسرے بڑے پیغمبر تھے انہیں ابو کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے قرآن کریم میں ان کے لیے بار بار صفت اسلام کا استعمال کیا گیا ہے ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے سامنے خود سپردگی سے عبارت تھی اسی چیز کو لفظ اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراں کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی الہی اور حکم کے سامنے خود سپردگی کا نقطۂ جب اللہ کی جانب سے بیٹے کو کر دینے کا اشارہ پایا تو اس پر عمل کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا تو اس نے بھی حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا دونوں کی اس کیفیت کو قرآن نے اسلام سے تعبیر کیا ہے فور وناديناه یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں خان کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالی سے جو دعا کی تھی اس میں بھی ان کے مسلم ہونے کی تمنا کا اظہار ملتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین ومن ذریتنا امتا مسلمتا اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم فرمان بنا ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے علامہ تبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یعنی یعنی بذالک وجعلنا مستسلمین لامرک خاضعین لطاعتک لا نشرک معک فی طاعت فی الطاعت احدا سواک ولا فی عبادت غیر اس سے وہ دونوں یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے حکم پر چلیں تیری اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر دے اطاعت کے معاملے میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت کریں اس معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلم کہا گیا ہے ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إبراهيم نا يهودي تا نا إيسائي بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا اسلام ہی پر جینے مرنے کی تاکید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹو کو اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹو کو کی تھی ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين وال فلا تموتن الا وانتم مسلمون اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا تھا اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ تعالی نے تمہارے لئے یہی دین پسند کیا ہے لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا اس تعلق سے قرآن نے ایک خاص واقعہ کا تذکرہ کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بیٹوں کو بلا کر دریافت کیا کہ میرے بعد تم کس راہ پر چلو گے تو انہوں نے توحید پر قائم رہنے اور مسلم رہنے کا وعدہ کیا تھا امکون تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچو میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں سلسلہ ابراہیم کی ایک جلیل قدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دست دعا دراز کرتے ہیں تو اسلام پر اپنے خاتمہ کی تمنا ظاہر کرتے ہیں فاتر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اسرائیل کے نجات دہندہ کی حیثیت سے مبوس کیے گئے تھے انہوں نے اپنی قوم کو ان کے ایمان و اسلام کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلو ان کنتم مسلمین موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کو نے دھمکایا اور عبرتناک سزا دینے کا اعلان کیا تو ان لوگوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اسلام پر اپنا خاتمہ کی دعا کی ربنا علینا صبر و مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں ایک جگہ بنی اسرائیل میں بھیجے جانے والے پیغمبروں کا تذکرہ ہے کہ وہ تورات کی روشنی میں یہود کے معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے اس موقع پر ان کے لیے بھی صفت اسلام کا استعمال کیا گیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاتَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت و روشنی تھی سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے کے مطابق ان یہودیوں معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اس پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ہواری کہا جاتا ہے وہ ان پر ایمان لائے اور دشوار گزار حالات میں ان کا ساتھ دیا ان کے بارے میں قرآن سراحت کرتا ہے کہ جب ان سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے اس پر لبے کہا اور اپنے مسلم ہونے کی گواہی دی وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو احیاء اسلام کا مشن دے کر بھیجا گیا تھا آپ نے اس اصل دین میں لوگوں نے جو تحریفات کر دی تھی ان کی اصلاح کی اور شرک کی آمیزش سے اسے پاک کیا چنانچہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلم ہونے کا اعلان کیا قل انی امرتو ان اعبد اللہ مخلص لہ الدین و امرتو لان اکون اول المسلمین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لئے خاص کر کے اس کی بندگی کرو اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے بھی بار بار تاکید کی کہ صرف اللہ واحد پر ایمان لائے اسی کے سامنے اپنے جبیین نیاز خم کرے اس کی نافرمانی سے بچے اور زندگی کے آخری لمحے تک مسلم بن کر رہے اس مضمون کی چند آیات ملاحظہ ہو فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ فَلَهُ أَسْلَمُوا بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم متع فرمان بنو قُلْ اِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ان سے کہو میرے پاس جو وہی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی فلا ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال کہ تم مسلم ہو یہود و نصارہ کو جب اللہ کے حقیقی دین اسلام کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو وہ طرح طرح کی الزام تراشیا کرتے تھے ہلے بہانے ڈھونڈتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوخ کرتے تھے لیکن ان کے دل اسلام کی طرف ذرا مائل نہ ہوتے تھے قرآن کہتا ہے کہ ان کا یہ رویہ بڑا ظالمانہ ہے ومن ازلم ممن افترا علی اللہ الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين اب بھلا اس شخص سے اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا جملہ پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان مطلوب ہے جب اللہ کے تمام پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے اور جب ان پر نازل ہونے والی کتابوں میں ایک ہی بنیادی تعلیم دی گئی تھی تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ تمام پیغمبروں اور تمام الہی کتابوں پر ایمان لایا جائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی تفریق روانہ رکھی جائے یہود و نصرہ اپنے اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دعوے دار تھے اور ہدایت کو اپنے اندر محصور سمجھتے تھے لیکن یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اور نصارہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے ان کی سرزنش کی گئی کہ جب تمام انبیاء کی تعلیم ایک ہی تھی تو کسی پر ایمان لانے اور کسی کا انکار کرنے کے کیا معنی ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا یہ امتیاز قرار دیا گیا کہ وہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسبات وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں اہل کتاب سے کہا گیا کہ اگر مسلمان قرآن کے ساتھ تمہاری طرف بھیجی گئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں تو اس سے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے نہ کہ اس پر چیب جبی ہونا اور ناراض اور ناراضی کا اظہار کرنا چاہیے قل ان وما وما من قبل ان سے کہو اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی اہل ایمان سے صاف الفاظ میں مطالبہ کیا گیا کہ اللہ نے جو کتاب اپنے آخری رسول پر نازل کی ہے اس پر ایمان کے ساتھ ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو اس نے گزشتہ انبیاء پر نازل کی تھی اگر کوئی شخص پہلے نازل ہونے والی کسی کتاب یا گزشتہ کسی رسول پر ایمان نہیں لاتا تو اس کی گمراہی میں کوئی شبہ نہیں ہے يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا تمام مذہبی گروہوں سے ایک ہی مطالبہ قرآن کا مطالبہ تمام مذہبی گروہوں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی اور نجات کا دارمدار ایمان اور عمل صالح پر ہے اس کے یہاں مذہبی نسبت کام نہ آئے گی کوئی بھی ہو اگر وہ ایمان و عمل صالح کی دولت کے ساتھ اللہ کے روبرو حاضر ہوگا تو وہ سرخ رو اور کامیاب و بامراد ہوگا بصورت دیگر ناکامی اور محرومی اس کا مقدر ہوگی ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہود عیسائی ہو یا صابی جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اور اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے اس آیت میں سب کے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور سب سے آخر میں سابعین کا جو ایک غیر معروف مذہبی گروہ تھا درمیان میں یہود و نصرہ کا ذکر کیا گیا ہے اور سب سے ایک ہی مطالبہ کیا گیا ہے اس آیت کی معنویت پر مولانا امین حسن اسلائی نے یوں روشنی ڈالی ہے اس آیت میں ان آمنو سے مراد مسلمان بحثت ایک گروہ اور جماعت کے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ خواب مسلمان ہو یا یہود یا یا نصارہ کوئی ہو اللہ کے کے ہاں ایک گروہ سب برابر ہے ان میں سے کسی کو بھی خدا کے ہاں کوئی شرف اور عزت حاصل نہیں ہے مگر ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے صرف ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو خدا کے ہاں تقرب اور عزت کا وسیلہ بن سکتا ہے اس فہرست میں سر فہرست مسلمانوں کو رکھا ہے جس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ اگر بحثت ایک گروہ کے خدا کہ ہاں کسی عزت کی توقع کر سکتے تھے تو مسلمان کر سکتے تھے جن کو خدا نے دنیا کی اصلاح کے لیے آخری ملت اور خیر امت کی حیثیت سے مبوس فرمایا ہے لیکن ایمار اور عمر سے الگ ہو کر ان کے لیے بھی خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے آخر میں صاحبین کا ذکر کیا ہے ان کی حیثیت ایک غیر معروف فرقہ کی تھی یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خواہ کوئی گروہ کتنا ہی گمنام اور بحثیت ہو لیکن اگر اس کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت موجود ہو تو اس کو اللہ کے ہاں اونچا سے اونچا مقام حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا بعض حضرات کا خیال ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اس لیے اس آیت میں صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے ایمان پر رسالہ کا ذکر نہیں ہے مولانا امین حسن اسلائی رحمت اللہ علی نے اس خیال باطل کا پرزور رد کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آیت کے سیاق و سباق سے اس کی تاکید نہیں ہوتی یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ نجات کے لیے کن کن چیزوں پر ایمان آنا ضروری ہے اور کن چیزوں پر ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں کسی کو کوئی درجہ یا مرتبہ کسی مخصوص خاندان یا فرقہ یا گروہ سے نسبت رکھنے کی بنا پر ہوتا ہے یا ایمان اور عمل سوالے کی بنا پر اس سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا کہ یہ چیز صرف ایمان اور عمل سوالے کی بنا پر حاصل ہوئی ہے یہ کسی خاص خاندان یا کسی گروہ کا اجارہ نہیں ہے